جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور یہ بستی مکے کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے